اللہ رب العالمین کی رحمت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ شفقت ہے کہ انہوں نے شریعت میں کسی بھی عمل کے حوالے سے ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کے نقصان کے ازالے کی مختلف متبادل صورتیں بیان فرمائی ہیں اور حج بھی انہی عبادات میں سے ہے کہ جن میں اگر انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی شریعت ہمیں اس کے ازالے کی اس کے کفارے کی مختلف صورتیں بتاتے بتاتی ہے جس پر ہم عمل کر کے اپنے حج کو خامیوں سے پاک اور مبرور بنا سکتے ہیں ان متبادل صورتوں اور طریقوں کو ہم کفارے جنایات صدقات یا جزا ان تمام ناموں کے ساتھ ہم جانتے ہیں خصوصاً جنایات یا جنایہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جنایات جمع ہے جنایہ کی اور جنایہ کہتے ہیں کسی قصور خطا جرم گناہ یا کوئی کمی اور کوتاہی ہو جانے کو جنایہ اصطلاحی معنوں میں شرن کسی ممنوع اور حرام کام کو کرنے کو کہا جاتا ہے حج اور عمرے کے بیان میں ہر اس فیل کو ہم جنایا کہتے ہیں جس کا کرنا یا تو احرام کی پابندیوں کی وجہ سے منع ہوتا ہے یا حرم کی حرمت اور عظمت کی وجہ سے ممنوع ہے جیسے کہ ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں الحمد للہ کہ جیسے کہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے جوتے نہیں پہن سکتے مرد اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھک سکتے عورت اپنے چہرے کو ڈائریکٹ کسی کپڑے سے نہیں ڈھک سکتی ناخن احرام کی حالت میں کوئی بھی محرم نہیں کاٹ سکتا بال نہیں صاف کر سکتے خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ازواجی تعلقات اور اس کے حوالے سے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح حرم کی جو پابندیاں ہوتی ہیں جیسے کہ حرم کے جانوروں کو تنگ کرنا یا تکلیف دینا یا حرم کے درخت اور گھاس کاٹنا یا خدا نخواستہ حج اور عمرے کے جو واجبات ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی اور کوتاہی ہونا جیسے کہ آپ خدا نخواستہ طواف ودا کیے بغیر آ جائیں طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں کر لیا اسی طریقے سے بہت سارے امور ہوتے ہیں جن کا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اور جن کا تعلق فرائض اور واجبات حج اور عمرے سے ہوتا ہے تو اس کا چھوڑ دینا بھی جنایت کا ارتکاب ہے یعنی کہ وہ بھی ایک طریقے سے قصور یا گناہ یا جرم کے اندر آتا ہے